حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اپنے ساتھیوں کی سفارشیں کیا کرو تاکہ ثواب پاؤ اور فیصلہ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اپنے نبی کی زبان سے کرائے گا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکتیس